اس سیم روپ یگنی کا پرتیک ہے اس سیم میں ہم یہ برت لیے ہیں یہ کام کرود لوبھ مد متسر ان بیکاروں کو ہم دگدھ کریں گے جلائیں گے یہ گرو گھرانے کی ایک پہچان ہے اس سے سادتا سدھ نہیں ہوتی بلکہ ایک سہایتا پراپت ہوتی ہے کہ ہم لال وستر پہن کر کے اصلیل جگہ جائیں گے نہیں لوگ انگلی اٹھائیں گے کہیں گے دیکھو بابا ہو کر غلط کام کرتا ہے تمام طرح سے یہ وستر ہمیں بچاؤ کرتا ہے کچھ گرودیو بھگوان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہو یہ وست گرو گھرانے کی ایک ٹریڈ مارک ہے یونیفارم ہے ڈریس ہے کہ لال وست کون سے گرو کے شیشیہ ہیں تو یہ وست بتاتا ہے کہ پھلا گرو کے چہلہ ہے جیسے اسکول میں سارے لڑکے وست پہن کر کے اپنی سمانتا کا پریچے دیتے ہیں اسی پرکار سے یہ گرو گھرانے میں سارے شیشیہ اس بانا میں رہ کر کے اپنی سمانتا کا پریچے دیتے ہیں کہ ہم وت لیے ہیں ان وکاروں کو دمن کرنے کے لیے اس لال وسط روپے اگنی میں تو وست پہن کر ہم اشلیل جگہ جا نہیں سکتے ہیں اشلیل باتیں سن نہیں سکتے یہ سب تمام طرح کی باتوں سے ہمیں اس میں بل ملتا ہے کیول وست پہننے سے سہا سدھ نہیں ہوتی ہے اب جیسے دیکھیے چمٹا ہے کمنڈل ہے چھڑی ہے جٹا ہے یہ سب جو جتنی اوپچارکتا ہے سہایوتا کے لیے یہ سب ایک ملٹی پرپز چیزیں وستوئیں ہیں جیسے کمنڈل میں رکھیے لوگ شوچ کر لیے پانی پی لیے بھوجن کر لیے چھڑی ہے بھیشن کال میں کتے کو بھگائے سیارا ہے اس کو بھگائے یا ایک سہارا بنتا ہے بڈھوں کو اسی پرکار سے چمٹا ہے کھنتی ہے ترشول ہے یہ سب چیزیں ہیں ایک سہایتا کے لیے ہیں اپنے اپیوگ کے لیے ہے نہ کہ اسے سہایتا سدھ ہوتی ہے اس گردے بھگوان سہایتا کے لیے بتائے ہیں کہ ہو انترمکھی کا ایک پرواہ کہ وویک براک سم دم نیم جو بھی یہ بھگوان میں پراپت کرانے کے لیے جو گردھر ہیں ان کو اپنے اندر جنمانا پن پانا یہ سادتا ہے اس اتیت میں اس براٹ میں چھلاگ لگانے کے لیے پوری تیاری ہی سادھتا ہے ارتھات کہنے کا مطلب ایشور پتھ میں جس دن ہم آگے بڑھتے ہیں تو ساری چیزیں اپنے من میں سوتھ کھلنے لگتی ہیں کن کن چیزوں پر ہمیں دھیان رکھ کر کے آگے بڑھنا ہے تب کامیابی ملے گی اسی دن سے سہایتا کی شروعات ہوتی ہے رامائن بھی بتایا گیا ہے اس کے بارے میں کہ سنت مہیما کے سنمن سنتن کے گن جنتے میں ان کے بس رہڈ ویکارکام ان کام کرو لو مترگ ہوتے ہیں سنت وہ سادھو ان کا کہیں گھر نہیں ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کہ سابان ماں ند مد ہی گتی پرم پروین گناگار سنسار بگت رہت سندے تجمم چرن سروج رج تین کہنگ گے کس پرکار سے ان کو اپنے شریر کا سدب نہیں رہتا ہے نہ گھر رہتا ہے میرے چرنوں میں پرم کرتے ہیں پھر آگے بتائیں شردھا چما میتری دایا مدتا من پد پر مایا کہ ان کے اندر شردھا ہوتی ہے چما ہوتا ہے دیا کی بھاؤنا ہوتی ہے ویراگ ہوتا ہے اس پرکار سے کئی جگہوں رامائن میں بھی سا کے لکھ بتائے گئے گیتا میں بھی سولادیا میں بھگوان کشن کہتے ہیں سادھو کے بارے میں دیوی گنو کے بارے میں کہ ابیم ست سنسر جان یوگست دان دمس یج سواھیا تپ اچتے سواھیا تپ آرجو کہ ابیم کا مطلب بھائی کا سرتھا ابھاؤ سمرپ انت کرن کی شدھتا گیان یوگ وی کا مطلب بجن چنتن کی وشیش لگن دان کا مطلب من کا بھلی پرکار ایشور میں سمرپ من اندروں کا دمن سوادیا کہ ہم بجن چنتن میں کتنا لگ پائیں کتنا لگنا چاہیں من اندروں کے انٹ کے انوپ تپانا یہ سب چیزیں بتائے پھر آگے کہتے ہیں کہ اہنسا اہنسا ست اہنسا ست اہنسا ستیہ اکروستیاگ شانتی پی سونم دیا بھوتے سلولوتم ماردم ہر چاپل اہمسا کا تاپر کے مطلب کسی کی ہتیا نہ کرنا یہ باہر میں لوگ سمجھتے ہیں لیکن واستو میں اہنسا کا مطلب ایشور پتھ میں ہے کہ اپنی آتما کا ویسا کاریہ ہم سے نہ ہو جو اپنی آتما کا ہتیا ہو آتما ادھوگتی میں جائے کرودھ کا نہ کرنا شبھ اشبھ کرموں کا تیاگ اور دیا بھوتےم ماردو ہری چاپل دیا جی سمپر جیو میں مطلب ادروہ رکھنا دیا بھوتے سو لوپتم من اندروں کا وشو سیوگ ہونے پر بھی اس میں آسکتی کا بھاؤ سرلتا انترگ شدھتا پھر آگے کا تین تیزس کھمادی سوچم ادروہ ناتی مانیتا بھونت سمپدم د ابجات سے بھارت کی تیز کا مطلب جو بجن چنتن کرنے سے ایشور کے دوارا پردت جو ہوتا ہے جو مہاتما بدھ میں تھا دادا گردیو میں تھا کھما بھاؤ تو اس پرکار سے گیتا میں بھی بتایا گیا سور لکچھن رامائن میں بتایا گیا ہے اپنی یا ان شاستروں میں بھی ایک سنت کے لکھن بتائے گئے ہیں لیکن سنت کبیر صاحب تھے کہ مست کاغذ چھو نہیں کلم دھرو نہیں ہاتھ تینوں گن کا مہاتم مکھ ہی جنا بات جو کہ پڑھے لکھے نہیں تھے سنت کبیر صاحب لیکن انہوں نے ایک سنت کے لچھن جو جو سادھنا کر کے انہوں نے انبھو میں دیکھا جو انبھوتیاں کی اس کو اسپشٹ پانچ لچھن بتائے وہ کیا کہ دیا گریبی بندگی سمتا شیل ندھان یہ تو لچھن سنت کے کہیں کبیر بیچار کہ دیا دوسرا غریبی تیسرا بندگی اور چوتھا ہے دیا غریبی بندگی سمتا اور پانچواں سیل یہ پانچ لچھن اگر آپ وچار کریں اپنے میں دیکھیں تو سارے لچھن سے موجود ملیں گے یہ مہاپرش پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن انہوں نے سادھنا کر کے جو پایا وہ انہوں نے اپنے وانی سے اس کو نردیش کیا تو پہلے ہے دیا پہلا لچھن ہے سادھو کے لیے دیا ہونا چاہیے کہ دیا دیکھیے دیا کا مطلب جیسے باہر میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جیو کے ہر جیو کے پرتی دیا کے بھاؤ رکھنا دیار دھونا دیالوتا کرپالتا دکھانا جو بھی جیو سنسار میں ہے شاریرک کشٹ سے ہے مانسک کشٹ سے دھن کا بھاؤ سے ہے یا ساماجک کشٹ سے ہے ان کے پرتی اپکار کی بھاؤنا سوچنا ان کے کشٹوں کے نوارن کرنے کے لیے اپنے بلابل سے سہیوگ کرنا یہ ہے دیا لیکن آدھیات پت میں دیا کا ارتھ دوسرا ہی ہے دیا کا مطلب کیول اتنا ہی نہیں ہے کہ <clears throat> ہر جیو کے پرتی دیا ہونا دیا کا مطلب کیول دیادھ ہونے سے نہیں ہے بلکہ ہمارا ہر قدم دیالوتا کا دیا کا دیادھ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس جیو کا اس قدم میں کلیان ہو جائے اس جیو کا ابار ہو جائے بنا سوچے سمجھے کی گئی دیا اندھیرے میں مارا ہوا تیر ہے اب دیکھیے جیسے ادارن سوروپ آپ کو بتائیں گے ہم کہ جگتانند آشرم میں ایک پاگل کتا آیا کئی لوگ کو کاٹ کاٹ لیا تو بج گردے بھگوان نے آدیش دیا کہ اس کو مار ڈالو تو کچھ سنت لوگ بھی کہیں کہ بھائی دیا دکھایا جائے نہیں مارا جائے پکڑ کے چھوڑ دیا جائے جو بھی پکڑنے جائے اس کو کاٹ لے بھکتوں کو آدیش دی وہ بھی نہ سوچے کہ چاہے کیسے مارا جائے جیو کی ہتیا ہو جائے گی تو پچھ گرد بھگوان نے سمجھایا کہ دیکھو اس پر دیا دکھانا سب سے بڑی ہنسا ہے کیونکہ یہ کئی لوگ کو کاٹے گا اور پاگل کتے کا نیم ہوتا ہے پھر وہ اپنے آپ مر جاتا ہے تو اسے مارو نہیں تو یہ سب سے بڑی ہنسا ہے کیونکہ کاٹتا جا رہا ہے لوگوں کو پاگل بنائے گا کشٹ میں دے گا اور پن خود مرے گا پھر ایک آشرم کے مانند بھکت تھے سروج بابو نے پستول سے اسے مارا دوسرا لچھ دوسرا بتا رہے آپ کو اگزامپل ہم کہ ایک سنت تھے بہت اچھے وتھ کے بجن کرتے تھے بھجن کرتے کرتے ان کا انتیم سم آیا شریر چھوٹنے کا تو ان کے سامنے ایک دش آیا ہے کہ ایک بکولہ تالاب کی میڑ پر مچھلی مار رہا تھا تو سنت نے ایسا دیکھا اس بکولہ کو اڑا دیا اڑانے کے پشچات سنت کا شریر چھوٹ گیا تو سنت اچھے وتھی کے تھے میں نے وچار کیے تھے بھائی ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس لیے ہمیں سورگ جانا چاہیے لیکن یمدوتوں نے ان کا باہ پکڑا انہیں گھسیٹ کے جب نرک میں لے جانے لگے تو مہاتما نے پرشن کیا کہ بھائی یمدوتوں یہ بتاؤ ہم سے کون سی غلط کام کون سا غلط کام ہوا جو آپ لوگ ہمیں نرک میں لے جا رہے ہیں یمدوتوں نے بتایا کہ مہاراج آپ نے اس بکلے کو اڑا دیا اس لیے آپ کو نرک ہوا کیونکہ بکلا کا وہ بوجن تھا وہ مچھلی اور اس بوجن کے ابھاؤ میں بکولہ تڑپ کر مر گیا اس لیے آپ کو نرک ہوا تو جب ان کے اترادھکاری کے سوروپ دوسرے شیشیہ ان کے گدھی پاسی ہوئے تو مہاراج اپنے شیشیہ کو سپنا دیا کہ دیکھو بیٹا تم بچنا ہم سے یہ بھول ہوئی ہے اس لیے ہم نرک جا رہے ہیں کہ ہم نے بکولہ کو اڑا دیا سچیت کر دیا سپنے کے مادھیم سے سنج سے جب ان کا دوسرا شیش گدی پر بیٹھا بھجن وہ بھی کرتا تھا اچھے وتھی کا تھا تو اس کا بھی شریر شانت ہونے کا سمے آ گیا تو اس کے سامنے بھی وہی دشیہ آیا کہ ایک بکولہ مچھلی مار رہا ہے مچھلی کی تاک میں بیٹھا ہوا ہے بکول دھیان لگا کر کے تو اس مہاراج نے یاد کیا کہ ہمارے گرو مہاراج نے اڑا دیا تھا اس لیے ان کو نرک ہوا ہم نہیں اڑائیں گے تو وہ نہیں اڑایا اور اس کا بھی شریر شانت ہو گیا یمدوت اس کا بھی باہ پکڑ کے نرک میں لے جانے لگے تو اس نے پرشن کیا کہ بھائی گرو مہاراج نے تو بکولے کو اڑا دیا ان کو نرک ہوا ہم نے بکولی کو نہیں اڑایا ہمیں کیوں نرک ہو رہا ہے کہ دیکھو اس سمے تو بکلا بھوکا تھا اس کا بھوجن تھا وہی مچھلی لیکن اب جو تم نے جو بکولی کو نہیں اڑایا وہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا گٹر مستی مار رہا تھا مچھلی اس لیے تم کو نرک ہوا تب کچھ دنوں کے پاشچات تیسرے شیشیہ ان کے شیشیہ جب گدی پر بیٹھے وہ بھی اچھے وی کے نکلے بھجن چنتن کر رہے تھے تو وہ دوسرے گرو مہاراج نے سپنا دیا کہ دیکھو ہمارے گرو مہاراج نے بکولہ کو اڑایا ان کو نرک ہوا ہم نے نہیں اڑایا ہمیں نرک ہوا تم بچنا کچھ دنوں کے پاشات اس کے سامنے وہی درش آیا شریر چھوٹنے کا سمے اس کا بھی آیا وہی بکلا دکھائی پڑا کہ تالاب کے میٹ پر مچھلی مار رہا تھا تو مہاراج نے اپنے گرو مہاراج کی بات یاد کی اپنے دادا گردو کی بات یاد کی کہ بھائی اڑایا انہوں نے ان کو نہ رکھوا انہوں نے نہیں اڑایا ان کو نہ رکھوا تو ہم کیا کریں انہوں نے کہا بھگوان آپ بکولے میں ہو اور آپ مچھلی میں ہو آپ کی ویوستھا آپ جانو پاپ پون کی کرے نہیں آسا سو پہنچے رگنائک پاس ایسا وچار کر کے بھگوان کے اوپر چھوڑ دی تو ان کو نرک نہیں ہوا تو دیکھیے کہنے کا ایک ادارن ماتر ہے

تدام بھائی تم یہ پہ آنتے لگے ہوئے ان بھکتوں کو میں وہ بھائی دیتا ہوں جس سے وہ مجھے پراپت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر جیو کی ایسا نہیں ہے کہ کوئی برکت ہی سادھو ہو سکتا ہے سادھو آپ گھر سے ہو سکتے ہیں وہیں سے شروعات ہوتی ہے پہلا لچن دیا کا ہے کہ بجن چنتن کرنے والے بھکتوں کو میں وہ بدھ یوگ دیتا ہوں جس سے مجھے پراپت ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کام کرو لوبھ مد موہ یہ وکار یہ ہتارے ہیں آپ کی ہتیا کر رہے ہیں آپ کے آتما کی ادوگتی میں لے جا رہے ہیں تو مہا پورش کا بجن چنتن کر کے ہماری دیا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یاد دیا کا الٹا ہے یاد ہماری یاد ہماری شردھا ہماری سمرپ ہماری پکار اتنی انت ہو ہردے سے ہو کہ بھگوان ہم سے بولنے لگے بات کرنے لگے نردیش دینے لگے انہی کے آلوک میں چل کر کے اس سادھک کے دوارا سماج میں کیا گیا کار اس ندیشن کے آدھار پر وہی دیا ہوتا ہے جو بھی اس سادھک کا آچرن ہے وہ دیا ہے سب سنسار میں اس کے لیے دیا ہے اس کے لیے ہنسا بھی دیا ہے اور اس کے لیے اہمسا بھی دیا ہے اور ایک مہاپروش کی دیا ایک سادھک سے بھن ہو سکتی ہے کیونکہ مہاپروش دیا کے ساگر ہیں ان میں پاپی پنیاتما کا کوئی فرق نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مہاپروش سنسار یہ کلیان کے لیے اچھے برے کا نر لیتے ہیں ہمارے آپ کے لیے وہ ہر جیو کو ابار سکتے ہیں جیسے پوج گردیو بھگوان ایسے ہی آشرم میں ابھی تھے کچھ دنوں کے پشچات ایک غریب براہم آشرم میں آئے کپڑا پھٹا ہوا تھا من میں آیا کہ اس ویک کو ایک کمبل دے دیا تو ہم آپ کیوں نہیں تو سادھک کا پہلا دھرم ہے دیا کہ ہر پرانوں کے پرتی دیا بھاؤ رکھنا لیکن واستو میں سچی دیا وہ ہے جو بھگوان کے ندیشن میں بھگوان ہم نردیش دینے لگے اپنا اشارہ دینے لگے <clears throat> کہ کس ویکتی پر دیا دکھانا ہے کس ویکتی پر نہیں دکھانا ہے تب جا کے واستو میں وہی ہماری دیالوتا ہوتی وہی دیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کسی کا ہت کرنے چلے اس کا ہت ہو جائے جو وہ ویکتی آپ کا ہت کر لے جیسے ایک چوہیا تھی وہ بھیگ گئی تھی کانپ رہی تھی تو ایک ہنس اڑتا ہوا جا رہا تھا اس کے من میں دیا آیا کہ چلو بھائی اس جیو پر دیا دکھایا جائے اس چوہیا کو لیا اپنے پنکھے میں دبا لیا جب چوہیا گرمی ملی تو ہنس کا پنکھے کاٹ دیا بیچارے کا تو اس پرکار سے دیا واستوں میں سوچی سمجھی مہا پوش کے ندرشن میں کی آلوک میں کیا گیا کار ہی دیا ہوتا ہے اور دوسرا لچھ ہے کہ دیا گریبی <clears throat> گریب جیسے مہرشوں کا نردیش ہے کہ کہتے ہیں کہ بھگوان غریبوں میں نہیں غریبی ملتے ہیں اب غریبوں اور غریبی میں بہت بڑا انتر ہے غریبی غریبوں سے زمین آسمان کا انتر ہے غریب غریبوں کا یاتپر کا مطلب دھن کا بھاؤ بتایا گیا غریبی کا مطلب دینتا نمرتا سرلتا اس آتمک سمپتی کے لیے جن میں للائت پن ہے تڑپن ہے وہی واستو میں دین ہے گریب ہے جیسے دیکھا جائے مہاراجا من ان کے پاس اپار دن سمپا تھی ہر دہت دکھ لاک جنم گیا ہوا ہری بگت بین چکرتی سمرٹ تھے پھر بھی دکھی تھے برت جی کو بھی دین بتایا گیا تھا کہ آپن دار دینتا سبھی کہو سرنا اپنی دینتا سب کے سامنے ویکت کر رہے ہیں جب تک میں بھگوان کا چرن دیکھ نہ لوں میری دینتا دور نہیں ہوگی اور ایک جگہ بھی آیا ہے کہ جن اگن پرہ مان نہ نکاؤ دین بندھو ات مردل سبھاؤ جن بھرت جی اپنے لیے کہتے ہیں کہ بھگوان جو بھکت ہیں اس کے اگنوں کو چما کر دیتے ہیں وہ دین کے بندھو ہیں ارتھاتی جی اپنے کو دین کہتے ہیں ایک راجا ہو کر دین ہے سوتی جی بھی اپنے کو دین بتائے ہیں بندر بھالو بھی دین ہے کہتے ہیں کہ دین جان کپی کیے سنا تھا تم ترلوک ایس رگنا تھا تو دین کا مطلب یہ ہے کہ جو بھگوان کے چرنوں سے بھی ہے دیوتا بھی اپنے کو دین بتائے ہیں اتدیل ملین سدا نت سدانت جن کے پد پنکج پریم نہیں کہ بھگوان کے چرڑوں میں جن کو پریم نہیں ہے وہ دین ہے ملین ہے دکھی ہے اور سچ کہا جائے تو ایک سادار ویکتی وہ دین بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ابھاؤ نہیں کھٹکتا ہے جب بھجن چنتن کرنے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے اندر آتمک سمپتی کا ابھاؤ کھٹکتا ہے اسی دن سے دینتا کی شروعات ہوتی ہے اور بھگوان کے پریم ہو گیا بھگوان پراپت ہو گئے تبھی جا کے آپ کی دینتا دور ہوتی ہے کیونکہ کبیر صاحب نے کہا بھی ہے کہ کبرا بودھن سنچی جو آگے کا ہوئے سر پر گٹھر باندھ کی جات نہ دیکھا کوئی تو آتمک سمپتی ہی واستو میں واستک سمپتی ہے اس کے لیے جو سنسارک سمپتی سے بھی مک ہو کر کے اباؤ سمجھ رہا ہے کہ جس شریر جس کار کے لیے ہمارا شریر ملا ہم بجن چنتن نہیں کر پا رہے ہیں وہی دین ہے دوسرا بتائے تیسرا کار کہ دیا غریبی بندگی بندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ بندنا اس نارائن کی بندنا اب دیکھیے بندنا بھجن چنتن پرارتھنا کے نام پر عیسائی لوگ مسلمان لوگ جین لوگ ہندو لوگ نانا پرکار کے ہتھ گنڈے اپنائے ہوئے ہیں لیکن دیکھا جائے تو ان کے اندر اسمانتا ہے ہر لوگ ایک دوسرے کا بیرود کرتے ہیں یہاں تک کہ بہت ایسے مہاتما ملے کٹیسر آشرم ایک مہاتما ایسے تھے ایسے ہیں بالو میں رہتے ہیں کئی سال سے اسنان نہیں کیے دگمبر رہتے ہیں کوئی دے دیا تو کھا لیے لیکن جب ان سے بات ہوئی تو ایک اہنکار پورن بات بھجن چنتن کر بھی رہے ہیں لیکن تیاگ کے نام پر جب ان سے بات ہوئی تو یہی کہے کہ بھائی یہ گاچھی باچھی داسی تینوں گلے کے پھانسی ایک آشرم کا ہم نے کہا گرو پرمپرا سے جڑے ہوئے ہیں آپ بھجن چنتن کی ودھی تو ہوگی تو انہوں نے کہا نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم سے بس وہ سب کیا ہے گاچی باچی گھر بنا رہے ہیں مکان بنا رہے ہیں تو اس سے پھر سادھو سے مطلب کیا کہنے کا مطلب کہ ان کا تیاگ ان کی تپسیا ان کی رہنی اگر ایک ٹسل سے ہے کہ اپنے کو شرٹ سمجھ رہے ہیں اب جس دادا گردیو تھے بھگوان کے آدیش پہ گھر چھوڑے دگمبر تھے بھوکے رہے بھوجن ملا تو کھائے نہیں ملا تو نہیں کھائے کشٹ سے لیکن اندر کوئی ٹسل نہیں تھی کوئی پرتندہ نہیں تھی تو اسی پرکار سے آپ کے تیاگ آپ کی بندگی آپ کی تپسیا وہ سب ہے اگر آپ میں ٹسل ہے جو آپ کو بھگوت کی بھگوت کیتھ کی طرف نہ آگے لے چلے وہ بندنا آپ کی ویرت ہے ایک فقیر تھے وہ بہت دنوں سے بندگی پرارتھنا بھجن چنتن کرتے تھے ایک دوسرا فقیر ان سے ملنے کے لیے آیا <clears throat> وہ فقیر کہیں گئے ہوئے تھے تو ایک دور پتھر پر بیٹھ کر ان کی کٹیا کے سامنے انتظار کرنے لگا کہ فقیر آئے گا تو مل لے گے تو اس فقیر کی نگاہ اس پتھر پر پڑی جس پتھر پر بیٹھ کر وہ فقیر اپنی خود بھگوان کو اپنی بندنا اپنی ارجی یا پرارتھنا کہیے بھجن کر کے اس پر کر کے کرتا تھا تو اسے گھٹنے کے نشان پڑ گئے تھے اس پتھر پر تو اس کے من میں کتنی اچھی باتیں اٹھی کہ بھائی فقیر کی ساری بندگی

پرما کتنا قبول ہوا کتنی شردھا سے کتنی نشٹا سے آپ بجن کر رہے ہیں کہ آپ یہ گھٹنے کے نشان پتھر پڑ گئے ہیں تو فقیر ناچنے لگا کہا کہ بھائی تم ناچ کیوں رہے ہو کہ بھائی ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہماری ارداس پرارتھنا خدا کو سویکار ہے یا نہیں ہے لیکن آج یہ معلوم ہو گئی کہ بھگوان دیکھ رہے ہیں ہماری وندنا کو ہماری پرارتھنا کو ترنت آواز آئے کہ فقیر تمہاری ساری بندنا ساری پرارتھنا سارا بھجن پرماتما قبول ہے تو کہنے کا مطلب کہ آپ کی پرارتھنا بجن چنتن وہ ہے جو کہ بھگوان کو قبول ہو نرد دے بھگوان اس میں بندگی ہو تو بندگی سر جھکے اور جمانہ بدلتا رہے کہ آپ کی پرارتھنا سویکار ہو جائے آپ کی سمسیا ہل ہو جائے وہ بندنا ہے گیتا میں بتایا گیا ہے کہ یگ کرمت لوگوں کر بندنا یج کی پرکریا جس میں شاس پرشواس کا چنتن بجن جو بھی ہے من اندروں کے اشٹ کے روپ تپانا ارتھات ایک بجن چنتن کی نشچت ودھی ہی واستنا ہے وہی سادھنا ہے کہ مہاپروش نردیش دیں آپ کو بتلائیں کہ اچھا کر رہے ہیں کہ برا کر رہے ہیں انگ فل کے درشیہ آئے سپنا آئے یہی واست میں بندنا ہے اس کے پہلے جو بھی گھنٹی ہلا رہے ہیں پرارتھنا کر رہے ہیں مندر میں جا کر ارداس کر رہے ہیں کب درگا پر لوگ جا رہے ہیں جو بھی ہے وہ سب ایک پروشکا ہے جن چنتن کے لیے واسطو بندنا کی شروعات وہی ہوتی جب مہا پوش مل جائے تبھی جا کر کے آپ کی وندنا قبول ہوتی ہے وہیں سے بندنا شروعات ہوتی ہے تو دیا گریبی بندگی سمتا شیل ندان تیسرا چوتھا پوائنٹ ہے سمتا سمتا کا مطلب یہ لوگ لگاتے ہیں کہ ہر جیو کے پرتی سمان بھاؤنا رکھنا باہر میں جیسا لوگ ہیں لیکن سمدرشی ہونا اور سموتی ہونا زمین آسمان کا انتر ہے مہا پھر سمدرسی اور سموتی ہوتے ہیں لیکن آپ ہم لوگ اس کا آچرن تھوڑا کر سکتے ہیں جیسے سمدرشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر جیو میں سمان دیکھنا جیسے گیتا میں ایک شلوک ہے کہ ودیا براہمڑی براہ گنچ سو پاکے چ پنڈتا سمدرشن کہ ودیا سمپن براہمن میں گائے میں کتے میں چانڈال میں ہاتھی میں وہ مہاپر سم درشی ہوتے ہیں اور لیکن سم درشی ہونا اور سمورتی ہونا جیسے ہے کہ دیکھیے کہ آپ ہر جیو میں سمان دیکھ رہے ہیں سمان کے ہر میں بھگوان کا واس ہے لیکن سمورتی آپ کا مطلب کسی جیسے آپ کتے کو گلے لگا سکتے ہیں پیار کر سکتے ہیں کیا سانپ کو آپ گلے لگا سکتے ہیں بچھو گلے لگا سکتے ہیں ایک ویوہار نہیں کر سکتے ہیں تو سمورتی کا مطلب اس سبھاؤ کے انوسار جو جیسا ویکتی ہے اس کے انسار ویسا برتاؤ کرنا ایک کٹل ویکتی ہے تو اس کے انوسار ویسا برتاؤ ایک ایک مہا پروش ہے ایک سنت ہے ایک اچھا ویکتی ہے اس کے ساتھ ویسا برتاؤ سم برتاؤ ہے <clears throat> جیسے کہ کچھ گردے بھگوان سادوں کو ندیش دیے ہیں کہ گرستوں کے آسن یا ان کے جوٹھے یا ان کی یوج کی ہوئی وست یا اپنائی ہوئی وستو یا ان کی اسپر سے بچنا چاہیے یہ ان کے بھید بھاؤ سے نہیں ہے ان سے گھرنا کی بھاونا سے نہیں ہے بلکہ سادھنا کے مادھیم سے ایک بچاؤ ہے کبیر صاحب نے کہا ہے نا کہ کہیں کبیر کیسے نبھے بیر کیر کے سنگ وہ ڈولت رس آپ نے ان کے پھاٹت انگ کہ بیر کا اور کیلے کا ایک سنگ برتاؤ نہیں ہو سکتا ہے اگر ہوا چلتی ہے تو بیر اوشیہ ہی کیلے کے پتے کو پھاڑتا ہے تو اسی پرکار سے سادھنا جس کی جیسی شروعات ہے ایک شدھر ویکتی ہے وہ شدھ ویکتی کے ساتھ مطلب شور کا مطلب سادھنا جیسی شروعات ہے نمن استر کا سادھک ہے تب اس کا برتاؤ الگ رہے گا ایک سادھک اگر پہنچ گیا براہم شری میں ہے تو شدر کے ساتھ الگ برتاؤ چھتری کے ساتھ الگ براہم کے ساتھ الگ کرے گا ہی ایسا نہیں کرنے سادھنا نشٹ ہو جاتی ہے تو سم برتاؤ کا مطلب جو جو جس استر پر ہے اسی کے انوسار اسے برتاؤ کرنا یہ سم برتاؤ ہے پھر کہتے ہیں کہ دیا گریبی بندگی سمتا سیل ندھان سیل کا مطلب ہے کہ سدھوئے گڑ دھرم اس پرماتما میں جو بھی آچرن ہے سدوائے گڑ دھرم ہے لوکی ڈوبی سیل اترائے جتنا پرماتما من لگائیں گے یہ شیلتا آپ کے اندر اترنے لگتی ہے پوجا کا کے گرو مہاراج میں آیا ہے کہ ایک بار ایک بات تمہیں بسر کہو گرو کے کومل سیل سو ایسی سیلتا ادم شکتی ان میں پائی گئی کہ گرو مہاراج کا اپمان کیے اور اپمان کے بدے ان کا شو شراپ ملا لیکن گرو مہاراج نے بنے ان پرتھنا کر کے اپنے ادم شیلتا کا پریچے دے کر شراپ سے مکتی دلائی اپنے اپمان کا خیال نہ کر کرے تو شیلتا نمرتا وہ مہاپروش میں ہوتی ہے تو ویسی مہاپر کے مادھیم سے جو جو سیلتا ہے سدوائی گڑ دھرم ہے ہمیں اپنانا چاہیے لیکن <clears throat> کہتے ہیں کہ سیل نہ ملبن بدھ سیوکائی بنا مہاپر کے سیوا ساندھ سے وہ سیلتا ہمارے اندر نہیں اترتی ہے جیسے ایک کہانی ہے کہ ایک کسی سنت کے یہاں سادھو بننے کی بچار سے آیا بولا کہ مہاراج مجھے اپنا لے گردہ دے منتر دے جاپ بتائیں میں سادھو بنوں گا تو مہاراج کہیں بیٹا ٹھیک ہے ابھی تمہارے اندر چھمتا نہیں کچھ دن سیوا کرو پھر ہم بتلائیں کہ ہم تیارٹن پر جا رہے ہیں وہ مہاتما تیارٹن پر نکل گئے اور جو اس راجا صاحب کو کچھ سیوا بتا دیے کہ لو اس گھڑے سے پانی کھینچ کر کے بگیا کی سینچائی کرتے رہنا کچھ دنوں کے پشچات جب مہاراج تیرتھ سے لوٹے تو آ کر دیکھے کہ وہ راجا اپنا سیوا میں لپٹا ہوا ہے تو ایک بھنگی تھا اس کے بولے کہ دیکھ بیٹا اس راجا کو جا کر کے پیر میں ایک چمٹا مارو چمٹا لے کر کے بولا کہ مہاراج وہ راجا ہیں ہمیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کہیں میری آجیاں جاؤ بیٹا وہی بھکت تھا جا کر وہ بھنگی ایک چمٹا مارا راجا کا کرو آ گیا ترنت بولے کہ مجھے جانتے نہیں میں فلاں اسٹریٹ کا راجا ہوں ابھی چاہوں تو میں چکی پسوا سکتا ہوں مہاراج آئے بولے کہ بیٹا ٹھیک ہے ابھی تمہارے مہاراج نے کچھ کمی ہے اور سیوا کرو پھر سیوا دی پھر چلے گئے تیرتھاٹن پر چھ سال بعد لوٹے راجا سیوا کرتا رہا اپنا پانی بھرتا رہا من بچار آیا کہ کیا کریں گھر چلے جائیں کہ لگے رہیں چھ مہینہ ویرتھ گیا ہو سکتا ہے چھ سال بھی ویرتھ نہ چلے جائیں جب مہاراج آئے پھر اسی دوسرے بھنگی کو کہیں کہ جاؤ یہ کچڑا اس کے اوپر ڈال دینا بھنگی آیا اس کے اوپر کچرا ڈال دیا راجا غصہ آئے بہت کرو میں تم تماک ڈنڈا اٹھائے پھر شانت ہو گئے پہلی بات کو یاد کر کے مہاراج آئے کہیں بیٹا ٹھیک ہے ابھی کچھ نمرتا آئیے کچھ اور دن ابھی سیوا کرو راجا بہت تر ملایا کہ بھائی چھ سال بیت گیا مہاراج کون سی پریچھا لے رہے ہیں پھر چلے گئے مہاراج بارہ سال بیت گیا راجا صاحب سوچیں کہ اتنا سمئے بیت گیا چلو اب گھر ہی لوٹ چلے لوٹنے کی بچار سے اس گھڑے کو اس کنویں پر چھوڑ کر چل دیا جب گیٹ پر آیا آشرم کے اس کنویں سے آواز آتی ہو تم کہاں جا رہے ہو مڑ کر دیکھا کوئی بول نہیں رہا ہے پھر آواز آئے کہ راجن میں گاگر بول رہی ہوں سنو دیکھو میں پہلے مٹی کے سروپ میں تھی کمہار گیا پھاوڑے سے کھدائی کیا لاکر سر سے پٹک دیا پیر سے بہت کچلا اس کی پشچا چاک پر چڑھایا پھر مجھے ایک برتن کا آکار دیا آوے میں تپایا تب جا کر کے آج میں گھڑا کے سوروپ میں پرورتت ہو گئی اور کتنی بگیوں کو ہریالی دے رہی ہوں تو راجن گھبراؤ مت دھیر دھارن کرو راجا اس بار سچیتاوستھا سے لگا رہا مہاراجائے پھر بھنگی کو آدیش دی کہ جاؤ کوڑا اس پر ڈال دو لیکن اس بار راجا صاحب سچیت تھے ان میں سیوا کی بھاونا سادھ ہوئے ہیں جو سیوا جیتے سیوا سدگر پاوے سیوا کے مادھیم سے ان کے اندر وہ یوگیتا آ گئی تھی اس پھنگی کے چرڑوں میں گرے اور کہنے ہم سے تین دو بار بھول ہوئی ہمیں کبھی یوگیتا آ جانے چاہیے تھے آپ کی کرپا سے ہمیں یوگیتا آئی مہاراج آئے ہم نے سادھو بنا لیا گلے لگائے تو کہنے کا مطلب یہ کہنے سے آکاش میں کہیں شیلتا نہیں پھولتی ہے نمرتا نہیں آتی ہے ساتا گڑ دھرم نہیں آتے ہیں سادھو وہی جو سیوا جیتے سیوا سدگر پاؤ مہا پروش کے یہاں اپنا مان اپمان جات پات اونچ نیت کا بھاؤ چھوڑ کر کے ان کے یہاں جھاڑو پوچھا لگانے سے آ جاتی ہے کہ جو جس اوستھا میں جہاں بھی رہے جس نے کم کبدھی کا پرتیاگ کیا اسی دن سے اس کی وہیں سے سہایتا کی شروعات ہوتی ہے اس کے لیے وستر گھر چھوڑنا یا کوئی وشیش ڈھنگ کا برتاؤ یہ یہ نہیں ہے بلکہ مہاپرش مل گئے اسی دن سے ان کے بتائے مان کا انسرن کرنے سے سیوا کرنے سے سوبھاوت آپ ایک نہ ایک دن سازتا کے گڑ دھرم کو اپنائیں گے آپ کے اندر گڑ دھرم اترنے لگتے ہیں اور آگے کا کورس بھگوان خود کرا لیتے ہیں اس لیے کہا کہ اتراچاریہ چیز مامن بھاک ساد سم منتویو سم یو وسطو ایسا کہ اتی دوراچاری سے دوراچاری ویکتی بھی سا ہو جاتا ہے کیونکہ آج نہیں ہوا میں سندے نہیں ہے آپ بھلے انہیں چھوڑ دو لیکن دو دن کی سیوا دو دن کی وندنا آپ کو ایک نے ایک دنوں بار کر آگے بڑھائے گی اس لیے ایسے مہا پورش ملے جو جس اوستھا پہ جہاں بھی رہے ان کی سیوا وندنا دیا بھاؤنا جو بتایا گیا ہے کہ دیا غریبی بندگی سمتا سیل ندھان یہ سب دھرموں کو اپنانا چاہیے اسی دن سے آپ کی سہایتا کی شروعات ہوتی ہے اس لیے ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی میں پنیاد تلسی سنگت ساتھ کی کٹے کوٹی اپرادھ بولی سری ست بھگوان کی جے